رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت المقدس سے احرام باندھ کر عمرہ کیا وہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ام المومنین نے فرمایا چنانچہ میں بیت المقدس سے عمرے کے لیے روانہ ہوئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو